بہت دن سے بات چل سبھاش چندر زندہ نے اس بات کو بیان کیا کہ پانچ علوم ہر انسان کے لیے ضروری ہیں اور ان پانچ علوم میں کس طرح ان کو انسانوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور انسانوں کو پھر نبوت کے مقام کا فائز کرنے کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ ستارے ایک خاص چال چلتے ہیں اور پھر جب یہ خاص ترتیب ہوتی ہے تو اللہ تعالی جو بھی اس زمانے میں اس کی مشیت کے تحت ایسا آدمی جو عزت کی استعداد کا ہو اور جو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ بہت اعلیٰ ہو اللہ خود اس کا انتخاب فرماتے ہیں اور اسے نبوت دی جاتی ہے پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساتویں باپ کے آخر پہ گویا کے اس سارے ساتویں باپ کا خلاصہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے بعد آٹھواں باپ شروع کیا اور آٹھواں باپ اس بات پر ہے کہ جب آدمی شریعت کا پابند ٹھہرا تو یہ پابندی خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو کرے اسے ایوارڈ ملے جزا ملے اور جو اس پابندی کو برداشت نہ کرے یا اس پابندی کو توڑے اسے سزا ملے تو جزا اور سزا ان دونوں سے پہلے انہوں نے اس باب کا چکر کا خلاصہ بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ فما اوجب تعین تلک العلوم فی کی غیب الد العنایت بن نہ اور واجب نہیں کیا ضروری قرار نہیں دیا غیب الغیب نے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم نے ان علوم کو متعین کرنا یہ ضروری قرار نہیں دیا سوائے اس کے کہ اللہ نے انسانوں پر مہربانی کی اور نوع انسان کو اس قابل سمجھا کہ اللہ ان پر مہربانی فرمائے کائنات میں کتنی قوتیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ نے اطاعت پر جزا اور نافرمانی پر سزا مقرر کی ہے دیکھنے کو پہاڑ ہیں پانی ہے آگ ہے مٹی ہے انسان ہے جنات ہیں جانور ہیں گنتے چلے جائیں سینکڑوں چیزیں نکلیں گی اب آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پتھر کے لیے یہ مقرر کیا ہے کہ اس کا حکم کا تابع رہے تو قرآن کہتا ہے ایسے ہے حدیث کہتی ہے ایسے ہے اور پتھر اللہ رکن کی نافرمانی نہیں کرتا مثلا اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پر تجلی ڈالی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تو ایک تو اس کی استعداد اتنی تھی کہ اس نے سہ لینے کے بجائے اپنی شکستگی کا اظہار کر دیا اور کیا یہ کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اس تجلی کے پڑھنے کے بعد تمہارا فیل یہ ہونا چاہیے کہ تم ریزا ریزا ہو جاؤ اور وہ ہو گیا پتھر ہے اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ ان پتھروں میں سے پانی گزرے گا اور زمین سے پانی کا چشمہ ٹوٹے گا اب پتھر بذات خود تو شاید پانی نہیں دیتا لیکن پتھر کے نیچے جو چیزیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ زمین میں جو پانی جذب ہوتا جلا جاتا ہے اس سے پانی نکلتا ہے اب اللہ نے فرمایا اب ان لمایا ہوئے ان خشیت خشیت اور کچھ پہاڑ پر کچھ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتھر میں اختیار ہے یا پھر یہ کہا جائے کہ پتھر میں اللہ نے ایسا اختیار نہیں رکھا وہ خدا کی نافرمانی بھی کر سکے کیا اور کسی مخلوق میں درخت ہیں اللہ نے انہیں اس کام پہ لگا دیا ہے کہ جب پانی دیا جائے اور یہ موسم آئے گا تو تمہارے پتے جھڑ جانے چاہیے اس موسم میں تمہارے پتے سرزد رہنے چاہیے کچھ درخت ایسے پیدا فرما دیے جن کے لیے منع کر دیا کہ سورج کے اثرات کو قبول کریں اور وغیرہ وغیرہ تو اس ساری بحث میں جب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو ہی قوتیں کائنات میں ایسی ہیں جن کو اللہ نے جزا اور سزا کے لیے رکھا ایک انسان کو رکھا ہے اور صاف صاف بتایا کہ میری یہ بات فرما برداری کرتے رہنا مجھے یاد کرتے رہنا میں تمہیں یہ انعام دوں گا اور اگر اطاعت نہیں کرو گے تو پھر میں انصاف کروں گا اور اس کی بنا پر تمہیں یہ سزا ملے گی یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے واضح ہو گئیں بالکل انسان کے لیے بھی اور دوسرے فرشتوں کے لیے دوسرے جنات کے لیے کہ جنات یہ بتا دیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو یوں تمہیں عذاب ہوگا اور اس کی تفصیل سورہ جن میں اللہ نے اشار فرمائی اس کے علاوہ تیسری کوئی مخلوق ایسی نظر نہیں آتی کہ اس میں نافرمانی کا مادہ بھی ہو کہ اللہ نے کہا ایسے کرو اور اسے اختیار بھی مل گیا ہو کہ وہ ایسے نہ کرے ایسے نہیں ہے بلکہ کل کی کل اللہ کی مخلوق جس کام پہ اللہ نے لگا دیا اس کام پہ چل رہے ہیں اور یہی ہے وہ فطرت کے قوانین کہ فطرت کے قوانین کیا ہیں وطن پانی کا بہن ہے پانی ہمیشہ بہتا رہے گا اب فطرت کا قانون یہاں پر کیا ہے کہ پانی میں کیا کیا خصوصیتیں ہیں اس کو دیکھا جائے اور جب پانی اپنی فطرت کے قانون سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو اسے ہی کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہو گئی یا یہ معاوضہ ہو گیا کیا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صرف انسانوں کی ناؤ کو ایسا رکھا ہے جس پہ اللہ نے یہ احسان فرما دیا کہ انہیں مخاطب کیا غیب الغیب جو اللہ کا علم ہے اس میں تاکہ اس بات کی ہوئی کہ انسانوں پر یہ احسان کیا جائے اور اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے انتخاب فرمایا اور اپنی محبت اور اطاعت کے لیے انتخاب فرمایا اب جب انسان اس کو توڑتا ہے تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو یہ پیشکش کی کہ تم امانت لے لو امانت کا وزن اٹھا لو اور انسان الحل انسان انسان نے امانت کو اٹھا لیا اب امانت سے مراد خلافت ہے امانت سے مراد اطاعت ہے عبادت ہے لیکن انسان نے قبول کیا مجموعی طور پر نوع انسانی نے اور اس سے کہا اللہ ہم تیری عبادت کریں ایک وجہ تو حضرت نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود عنایت فرمائی اور دوسری جب وہ فرماتے ہیں کہ بلا تعالیٰ الحق و فیضان اور یہ جو فیضان نفوس انسانی کی طرف ہوا ہے یہ ملائے اعلیٰ کی طرف سے بھی کہ نو انسانی پر مہربانی جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی بلکہ ملائے اعلیٰ کے ارواح کا فیضان تھا اور نو انسانی کی اس تعداد کو دیکھتے ہوئے ملائے اعلیٰ کی جو ارواح ہیں انہوں نے اللہ سے درخواست کی اور اللہ نے ملائے اعلیٰ کی اس درخواست پر انسانوں کی طرف توجہ ہوا ہے ملائے اعلیٰ کی تشریح کئی مرتبہ گزر چکی ہے اللہ کے خاص فرشتوں کی جماعت جو فرشتوں میں بھی بہت ممتاز حیثیت کے مالک ہیں جبریل امین ہیں مکائل ہیں اسرافیل ہیں اسرائیل ہیں اور اللہ کے بعض وہ فرشتے جنہیں خاص طور پہ اللہ نے اپنے لیے منتخب فرما دیا ہے اور وہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو اعلیٰ درجے کی پاکیزہ ارواح ہوتی ہیں اللہ ان ارواح کو روحوں کو شامل کر دیتا ہے ملائکہ کے ساتھ اور یہ وہ چیز ہے جو شاہ صاحب محدث تیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھی ہے اور یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ یہاں سے آدمی جب پھسلتا ہے تو شرک کی وادی میں جا گرتا ہے کیونکہ ارواح اولیاء کرام کی کی انبیاء علیہ انہیں تصرف کا حق حاصل ہے یا نہیں شاہد صاحب رحمت اللہ نے اس مسئلے پہ بحث کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی ارواح کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں کشتی ڈوب رہی تھی ایک اللہ کا ولی آیا اور اس نے اس کشتی کو احتیاط لگایا اور کشتی لگی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جہاز بالکل فضائیہ کا زمین سے ٹکرانے کو تھا آپ تشریف لائے اور آپ سے جہاز کو سیدھا کر دیا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہیں اور یہاں پہنچ کے اختلاف ہے یہ سارا شرک اور توحید کا کہ کچھ ایسے ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ وہ بالکل ان چیزوں کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ جتنے تصرفات تم دیکھتے ہو آبادی سے بچنا ہے برکتوں کا عطا کرنا ہے چیزوں میں بڑھوتی کا پیدا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں جو تم دیکھتے ہو یہ حقیقت میں اللہ کی اپنی رحمت ہوتی ہے اس کے فرشتے ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایسی صورت میں آ جاتے ہیں جس صورت تمہارے لیے مانوس ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کر رہا ہے نا کہ وہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کوئی اور چیز ہے جسے تم دیکھ رہے ہو اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ شرک کے لیے بھی پھر اسی طرح راہ ہموار ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی نے شرکت کے خلاف کام کیا ماتم کیا جلوس نکالا وغیرہ وغیرہ رات کو سے کوئی خواب میں آ کے کہتا ہے کہ ہم تم سے بڑے خوش ہیں اور تم نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے آئندہ سال پھر ایسے کرنا آئندہ سال پھر میری قبر پہ ایسے چڑھاوا چڑھانا یہ کرنا وہ کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شیاطین ہیں جو انسانوں کی شکل روپ دھار کے آ جاتے ہیں اور آ کے وہ کہتا ہے میں فلاں ولی اللہ ہوں ظہر کسی پتہ ہی نہیں مثلاً ایک آدمی یہاں سے پھنس کر لیجئے لاہور جاتا ہے پھنستے علی جویدی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ چادر چڑھاتا ہے اب اگلے دن وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت نے آپ سے بہت زیادہ شاباش دی کہ آتے رہا کرو لاہور اور چادریں بھی لے آ کرو اب اس آدمی کا اعتقاد پکا ہو جاتا ہے کہ ارے حضرت سے فرما دیا یہ تو بالکل ٹھیک ہے ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے وہ ایک شیطان تھا اور اس نے اپنا نام یہ رکھا اور تمہیں خواب میں آ گیا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت بڑے خوش ہیں حضرت کو کیا پتا کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اسی میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا اور مشرقین کا نکاح ناتا اس کو ختم کر دیا گیا حرام ہے مشرقوں کے ساتھ نکاح کرنا شاہ بل صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے ترجمے میں یہ عبارت لکھی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو بھجواتا ہے یہ ہے سارا مسئلہ کہ آدمی کرے کیا چاہے کہاں امتحان میں بڑھ جاتا ہے ایک آدمی نے مثلاً سیدنا حسین رضی اللہ کی نیاز کی دس محرم کو کسی بھی موقع پہ ایک ایک سال ثواب اس کی پوری امت کا ہے کہ کوئی چیز پکانا کھلانا کپڑے پہنا دینا کوئی بھی نیکی کا کام کرنا اور نیت یہ کرنا کہ اللہ اس کے ثواب فلاں آدمی کو پہنچے میرے والد فلاں فلاں اس کو پہنچے اس پہ سارے مستفق ہیں اختلاف اس سے شروع ہوتا ہے کہ کیا وہ جو شریعت کے خلاف حرکتیں کر رہا ہے اس کا ہی سال ثواب اس نے کیا اور اس پہ بھی اسے شاباش مل رہی ہے تو وہ کون ہے جسے شاباش دے رہا ہے ابن تیمیہ رحمۃ رحمت اللہ وغیرہ کا مسلط وہی ہے وہ کہتے ہیں شیاطین اپنا وہی نام رکھتے ہیں خواب میں آپ کے اس آدمی کی اس حرکت کو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے ایک آدمی ہے ایک عورت ہے مثلاً وہ گئے اور اس بزرگ کے دربار پہ جا کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا حضرت آپ اللہ سے سفارش کر دیں اللہ بیٹا دے اب اس کے یہاں بیٹا ہو جاتا ہے پھر وہ آ جاتے ہیں خواب میں کہتے ہیں اچھا فلاں نام بھی رکھ لینا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس معاملے میں ایک جگہ جو بات لکھی ہے وہ مناسب نہیں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سورہ آراب کی جو تفسیر ہے اس میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ اللہ جب ان کو دا دا اللہ مخلصین اور اللہ سے بڑے اخلاص سے دعا کرتے ہیں فمرت بے اللہ نے فرمایا جب شادی ہوتی ہے پھر ابتدائی دن ہوتے ہیں اس کی امید کے اور وہ اس بوجھ کو اپنے جسم میں لے کے چل رہی ہوتی ہے اس کا شوہر وہ دو اور وہ دونوں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ ہمیں اچھی اولاد دے دیں تو ہم کیا کریں گے اس اللہ کے لیے بہت شکریہ ادا کریں گے اور اللہ جب انہیں اولاد دے دیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی چیز کو غیر کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اس پر جو تفسیر لکھی ہے کئی ایک کچے مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ یہ آیت جو تیرت آدم علیہ السلۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی دنیا میں پہلی مرتبہ ولادت کا سلسلہ ہونا تھا اور ہوا کبھی اس مرحلے سے گزری نہیں تھی تو وہ بڑی پریشان تھیں اللہ سے دعا مانگتی رہی اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو شیطان آ گیا اور اس نے آ کے انہیں پھر بیٹھایا اور کہا کہ اللہ جو تمہیں اولاد دے گا اس کا نام عبد الحارث رکھنا اور حارث شیطان کا نام تھا حارث بڑا اچھا نام صحابہ کے نام تو سی تم کے ناموں میں بھی آتا ہے لیکن شیطان نے ایک اپنا نام رکھا ناموں میں بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے اچھے اچھے نام صحابہ کے رام اللہ عنہ کے ہیں وہی نام کافروں میں بھی پائے جاتے ہیں مثلا محمد نام کا جس بچے نے پیدا ہونا تھا کہ اللہ سے دنیا میں نبوت دے جب یہ علم عام ہوا تو چار یہودی یا عیسائی تھے جن نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھ لیا اور وہ سارے کافر تھے ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی وہی رکھا گیا اب اتبا نام ہے کئی صحابہ اللہ عنہ جو بدری ہیں ان کا نام اتبا ہے اور اتبا وہ بھی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا وغیرہ وغیرہ تو اس لیے شیطان نے آ کر انہیں کہا یہ روایت عام طور پہ بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں یہ روایت لے آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پیدا ہونے والے بچے کے اس کا نام شیطان کے نام پہ رکھ دیا کہ عبد الحارث ہے یعنی شیطان کا بیٹا ہے حالانکہ وہاں بخاری رحمت اللہ علیہ اور باقی جتنے حضرات یہ روایت نقل کی ہے بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں بس نقل در نقل ہوتی چلی آئی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کسی کو نبوت دے اور وہ آدمی شرک کا ملک ہو جائے شرک تو بہت بڑی چیز ہے اللہ خدا اسے اتنا پاک رکھتا ہے کہ وہ قبیرہ گناہ کے قریب نہیں جاتا وہ صغیرہ گناہ کے قریب نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں پر پہنچ کے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی نے معاذ اللہ اپنے زوم میں اللہ کے علاوہ کسی کی نظر نیاز تھی کوئی اور کام کیا اور وہ نظر نیاز جو تھی غیر شرعی تھی اب یہ دیکھتا ہے خواب میں وہ بزرگ آ گئے وہ بزرگ آ کے کہتے ہیں بڑا اچھا کیا محرم کا جلوس ہے تعزیہ ہے یہ تعزیہ جو اٹھاتے ہیں شیعہ یہ خود ہندوستان کی پیداوار ہے دو ڈھائی سو سال ہوتے ہیں یہ تعزیہ شروع ہوئے اس سے پہلے عالم اسلام نے کہاں کوئی تعزیہ نکالتا تھا یہ لکھنؤ اور ان کی اور شیعت جو پھیلی ہے ہندوستان میں اس کی ایک اور تاریخی وجہ یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں جو ظلم کیے انگریزوں نے اور جن لوگوں کو پکڑا اب وہ نسلوں تک ظلم تھے لوگ رو نہیں سکتے تھے پیٹ نہیں سکتے تھے چیخو پکار نہیں کر سکتے تھے جلسے نہیں کر سکتے تھے تو کوئی مذہبی بہانہ ملنا چاہیے تھا کہ کریں تو لکھنؤ والے سارے لکھنؤ شہر کو انہوں نے کاٹ کے خندق کھود کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا معندات گرا دیے باغات سے نوابوں کے سارے اجڑ گئے پھانسی جگہ جگہ درختوں پہ ہونے لگی تو جب محرم آیا تو پھر جس نے بھی رونا تھا اس نے محرم کا نام لے کے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے حسین رضی اللہ عنہ کے تھے اور پیٹتے اصل میں فرنگیوں کو تھے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے اس طرح سے یہ چیز پھیلی مگر اس کے بعد جو نسل آئی اگلی انہوں نے سمجھا ہم حقیقی پیٹ رہے ہیں حالانکہ ایسے نہیں تھا ذیالہ صاحب کے دور میں جب مارشل لگا تو اس وقت اگر آپ لوگوں کو یاد ہو بہت زیادہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی مرتے اپنی ہیں لیڈر اس وقت بھی مرتے تھے لیکن ہر غائبانہ جنازے کے لوگ جا جا کے پڑھتے تھے وہ غائبانہ جنازہ اس کا نہیں پڑھنا ہوتا تھا الحق صاحب کا جنازہ پڑھنا ہوتا تھا کہ کسی طرح اس حکومت سے جان چھٹے اب قرآن کا درس ہے حدیث کا درس ہے وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے تھے تو کرتے جو کچھ تھے اس کی اس کے بیک گراؤنڈ میں جو نظریہ تھا وہ کچھ اور ہوتا تھا تو اس کی ایک موقف یہ ہے کہ جتنے اولیاء کرام کو کسی کو دیکھتا ہے حقیقت میں ہوئی ہوتی اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے یہاں بریزی حضرات کا مرتبہ کہ وہ کہتے ہیں تمہیں اتنی متعدد شہادتیں اس بات میں ملیں گی کہ حضرات تشریف لائے اور انہوں نے کام کر دیا حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تشریف لائے ان کی روح مبارکہ گئی تھی اور یہ کام ہو گیا تھا دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے اہل حدیث تو بالکل اس چیز کو تکلیف نہیں کرتے وہ کہتے ہیں میاں اس بارے میں بات ہی مت کرو خالص اللہ کی توحید ہے اللہ ہی کے حکم سے کام ہوتے ہیں اور تیسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو روئیں ہیں اللہ کے فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں تو جس طرح فرشتے خدا کے مختلف کام دنیا میں کرتے ہیں اسی طرح اللہ کی ارواح جو مل جاتی ہیں وہ روحیں بھی فرشتوں ہی کی جگہ آ کے کام کرتی ہیں بس جب فرشتہ آیا اس کے مریم کے پاس اور اس نے کہا کو غلام کیا میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں اب اس فرشتے کی بجائے اگر روح آ جائے خوشخبری دینے کے لیے اسے عورت ہے خواب میں اپنے والد کو دیکھا اپنے پیر و مصر کو دیکھا کسی اور زمانے کی بڑی شخصیت کو دیکھا اور نام بہت زیادہ محسوس ہے اس کو دیکھا اور اس کی روح نے آگے اسے بشارت دی کہ آپ کے یہاں یہ اولاد ہوگی یہ چیز ہوگی صاحب اللہ علیہ نے اس موضوع پہ تصویر عزیزی میں لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے تو یہ ملائے اعلیٰ ہے اب اس ملائے اعلیٰ میں جب رشتے بھی ہوئے اور اللہ کے اچھے بندوں کی روحیں بھی ہوئی تو وہاں اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں اس ملا اعلیٰ کے درمیان اور کال شانو کی تجلیات جو آتی ہیں ہزاروں ہزار پردے پڑے ہوئے ہیں کوئی نہیں جانتا وہ کتنے ہزار تو تاریخی کے پردے ہیں کتنے ہزار تو ظلمتوں کے پردے ہیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور کتنے ہزار نور کے پردے ہیں اور وہ نور ہی نور ہے اور پھر کا جا کر وہاں سے تجلیات الہی والی تعالیٰ کی پڑتی ہیں اور یہ جو ملائے آلہ ہے اللہ کے احکامات کو وہ سنتے ہیں اور ایسے آواز آتی ہے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر پر زنجیر رکھ کے تم کھینچو تو جس طرح زنجیر کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے چین کی ایسی آواز انہیں آتی ہے اور وہ آواز وہاں پہنچ کر احکامات میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ اب ساری چیزیں آسان ہوگی اب جو جو جو جو یہ سائنٹسٹ ہمارے زمانے میں ہیں اللہ نے جو کہا ہے نا فل فی الآفاق وفی سے اور ہم لوگوں کو اپنے ہونے کے دلائل دیں گے خود ان کی اپنی جانوں میں اور ان کے قرب و جواب کی زندگی میں اب اس حدیث کو کون مانتا تھا پہلے لیکن اب سب مانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے بالکل ایسے اب انگریزوں نے جو ہیں ہیں وہ کہتے ایک تو یہ روشنی ہے جو تم دیکھتے ہو ایک اندھیرے میں بھی نور ہے وہ کہتے ہیں اندھیرے کا نور پیدا کرو اب اندھیروں سے جو نور انہوں نے پیدا کیا تو نور کو اظہار کے لیے جو چیز چاہیے تھی جو نور آ کر اس مادیت کے عالم میٹیریل مٹیریلسٹک چیزوں سے ملتا ہے وہ فیوز ہو جاتا ہے وہ دکھائی پھر نہیں دینے کی کوئی چیز ایسی اب تک نہیں بن سکی اس سے مسلسل تجربے ہیں اور اسی طرح جو ہم بولتے ہیں اب آپ دیکھیں ہمیں آپ کو اتنا زیادہ کیا علم ہے لیکن حقیقت اس کی ڈھالتا ہے لفظوں کی صورت میں تو ہم موبائل فون پہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ تمہارے الفاظ سنائی نہیں دے رہے ہوتے وہ تو بلکہ جا کے ٹکراتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے تمہارے الفاظ بنتے ہیں اس کو تمہارا مفاد سنتا ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان انسان کو جو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے رابطہ کر سکتا ہے ایک تو سیدھا زیادہ طریقہ ہے کہ منہ اور کام کا واسطہ ہے وہ کہتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے تیسرا طریقہ وہ کہتے ہیں اب تک دنیا میں چار پانچ طریقے ایجاد ہو سکے ہیں اور اس کائنات میں ایسے طریقے تین سو سے بھی زیادہ اللہ نے رکھے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں محنتوں کے بعد پھر جا کر کے یہ نظام کھلتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس جہان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات بڑھتی ہیں اللہ کی تجلیات بڑی کبھی تجلی کا مطلب ہوتا بجلی آپ دیکھتے ہیں نا آسمان پہ کہ وہ شدید گھٹا کو اندھیرا ہوتا ہے اور بجلی ایک مرتبہ کھونتی ہے اور ایک لمحے میں غائب ہو جاتی ہے ایک سیکنڈ کبھی شاید کچھ حصہ ہوتا ہوگا جس میں وہ آئی اور گئی بس اسی طرح اللہ کی تجلیات انسانوں پر پڑتی ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کائنات پر ہیں اللہ کی تجلیات اس کا صوفیہ کرام ذکر کرتے ہیں وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی آدمی مر جاتا ہے کر رہا جیسے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس طرح ہوتا ہے اسی لیے صوفیہ ذکر جو ہے وہ بہت محنت اہتمام اور مشقت سے کراتے ہیں ایک سبق میں پختگی آ گئی پھر وہ کہتے ہیں دوسرا کرو تیسرا کرو چوتھا کرو یہاں تک کہ انسان کی روح اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے رنگ میں ڈوب جاتی اللہ اللہ من صرف لوگوں اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے اب جب یہ خدا کے رنگ میں رنگ جاتی ہے پھر تجلیات والی تو بنتی ہیں ایک لمحے کے لیے وہ چیز پڑتی ہے لیکن وہ اتنی مؤثر اتنی شدید ہوتی ہے کہ آدمی صبح کچھ ہوتا ہے شام کچھ ہوتا ہے شام کچھ ہوتا ہے صبح کچھ ہوتا ہے اتنی شدید تجلی پڑتی ہے کہ صبح اس میں اتنا گستا تھا کہ جیسے وہ گھر بار سب آگ لگا دے تہس تہس کر کے رکھ دے شام کو اس کو دیکھو اگر کبھی اس پہ تجلی خدا کی اس طرف ذرا سے پڑ جائے تو شام کو خود بھول جاتا ہے رشتہ کوئی چیز ہوتی ہے دنیا واقعی مصنوعی طور پہ اپنے آپ کے تاریخ کرتا ہے ہی اللہ کی تجلیات اتنی شدید بڑھتی ہیں انسانوں پہ ایک ایک تجلی کہاں سے کہاں جا کے گنجا دیتی ہے اچھا مقدر ساری زندگی تقریروں میں گزاری ہے وہ اور ایک خدا کی پڑ جاتی ہے اور بولنا ہی بھول جاتا ہے شام کو بول ہی نہیں پاتا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا جیسے رنگ کاٹ ڈال دیتے ہیں ایسے سمجھانے کی کی بات سمجھنے ہے تو اللہ کی تجلیات ایسے شدید پڑتی ہیں ہوتا یہی ہے پھر کہ ملائے اعلیٰ نے کیا کیا جہاں اللہ کے فرشتے اور اولیاء کرام کی ارواح اللہ کے بڑے بڑے اچھے وہاں پہنچ گئے یہ سب اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں سبحان اللہ کے سبحان اللہ عظیم یہ ایسے جملے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور یہ ملائے اعلیٰ کا ذکر ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی رزق کی بندگی ہو جائے جب بھی قرضے کا بوجھ ہو جائے سب سے مؤثر چیز جو قرض کو اتار دیتی ہے اور رزق کو کھول دیتی ہے وہ یہ تصویر سبحان اللہ سبحان اللہ خلاصہ اس کا اتنا سا ہے کہ ہر وہ جملہ جس میں اللہ کی تصویر اور حمد یہ دونوں مل جائیں یہ جملے خدا کے رزق کو کھینچ لیتے ہیں اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے سبحان اللہ ہمدی تصویر اور حمد دونوں چیزیں ملیں نماز کا آغاز دیکھیں سبحان اللہ د اللہ تیری ذات پاک ہے اور ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اب سبحان اللہ ہما و بے کا یہ دونوں ساتھ ساتھ آ ہر مجلس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے حدیث میں آیا ہے نا کہ آپ نے فرمایا جب تم ایک محفل سے اٹھو تو یہ پڑھا کرو کہ سبحان اللہ و بے ہی اشد اللہ اللہ کا تھر بہت بول لیں اس کے آغاز میں بھی آیا کہ سبحان اللہ و بے حمدی پڑھا کرو قرآن کریم میں فرشتوں کو دیکھیں انہوں نے کہا آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے یہ وہ آخر پہ پہنچ ورنہ سب کو ہم دیکھا اللہ تیری تصویر بیان کرتے ہیں ہم کو ساتھ ملا کے راز کیا ہے راز یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کی اللہ کی ذات پاک اور ایک ہے اس کی صفات اللہ کی ذات تک رسائی اور اللہ کی ذات کی تجلیات تصویر کے ساتھ متصل اللہ نے نظام کیا ہے جو آدمی خدا کی تصویر سبحان اللہ یہ زیادہ پڑتا ہے سبحان اللہ سبحان جو جس جس چیزوں میں تصویر آتی ہے جو اسے زیادہ پڑتا ہے اسے اسے اللہ تعالیٰ کا ذات کا قرب ملتا ہے اور جو آدمی حمد زیادہ کرتا رہتا ہے تعریف کرتا رہتا ہے اس کو اللہ کی صفات کا قرب ملتا ہے تو اس لیے ذات اور صفات دونوں کا قرب اللہ نے اس میں جمع کر دیا ہے سبحان اللہ اور اس میں سبحان اللہ عظیم تو جہاں جہاں حدیث شریف میں بیس کے قریب ایسے جملے آئے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تصویر اور اللہ کی حمد دونوں کو اکٹھا کروا دیا ہے بیس کے قریب جملے ان میں سے بہت آسان سبحان اللہ اور بحمدی آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ کے فرشتوں کو کس سے ملتا ہے آپ نے فرمایا یہ ان کی تصویر ہے سبحان اللہ بحمدی یہ کہتے ہیں اور آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے جو عرش کے پاس ہیں وہ بھی خدا کی یہی تصویر پڑھتے ہیں تو تصویر اور ہم کو ملا لینا اسی لیے نا آپ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمایا آپ نے فرمایا رقو میں کیا پڑھتے ہو سجدے میں کیا پڑھتے ہو انہوں نے کہا سبحان ربی اللہ سبحان ربی العظیم فرمایا سبحان ربی العظیم وب بحمد سبحان ربی اللہ بحمد بہت لوگوں کو آتے پریشانی ہوتی ہے تعویذ دے یہ کر لو یہ کر لو حضور صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں اپنی نماز میں رکوع اور سلسلے میں اور بے حمدی کا اضافہ کر لو اور بداؤ کی روایت میں بھی آتا ہے اور جب بھی جگہ آتا ہے اس لیے یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آدمی اپنی نماز میں سبحان اللہ سبحان ربی ربی العلیٰ و و بے سبحان العظیم بے حمدی تسبیح اور ہم کو ملا لے دیکھتے دیکھتے فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے معاشی مسائل میں اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات دونوں تک رسائی ان دونوں جملوں سے ہو جاتی ہے وہ جو وہاں پہ ملائے اعلیٰ میں ہیں وہ بھی خدا کی یہی تصویر بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایسی آواز ہے ذکر کی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میں میں گئے جنت اور جہنم کو دیکھا ان ساری چیزوں کو دیکھا ابن عربی رحمت اللہ کا خیال یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم کو بتیس مرتبہ معراج ہوئی انہوں نے لکھا اپنی کتابوں کو دھواغ وغیرہ وہ کہتے ہیں تو ایک معراج جس میں سے جسمانی اور اکتیس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر میرا جا سکتا کیونکہ نبی کا خواب ہی تو وہی ہوتا ہے اور اس کا تجزیے کا ذکر آتا ہے سستے حدیث میں آیا آپ نے میں سویا تو میں نے یہ دیکھا میں سویا تو میں نے جنت میں یہ دیکھا مجھے نیند آ گئی میں اون میں تھا میں نے یہ دیکھا اور آپ نے میں بین نومیبل یقزا سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا اور میرے ساتھ یہ چیز پیش آئی تھی اسی لیے جو سالک ہے نا جو ذکر اللہ کو شروع کرتا ہے تصوف کے اذکار جو شروع کرتا ہے تو اسے بعض اوقات وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں سویا ہوا تھا یا میں جاگ رہا تھا یہ کیفیت پیش جائے گی یہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہی ہے کہ اس پہ پورے احوال کھولے بھی نہیں جاتے اور اس سے پردہ بھی نہیں کیا جاتا اسے تھوڑا تھوڑا بتاتے رہتے ہیں دیکھو ٹھیک چل رہے ہو صحیح چل رہے ہو پھر ہوتے ہوتے انسان کی جب ترقی ہوتی ہے روح کی کن چیزوں کو دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتیس مرتبہ یہ چیزیں دیکھی ہیں عرش پہ عرش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تجلیات کیا ہیں جنت کیا ہے جہنم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے وہاں پہ وہ جو اللہ کے فرشتے عرش کے پاس ہیں وہ ایسی اللہ کو یاد کرتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ ہوتی اب اس میں ایسے ہوتا ہے کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں یہی سبحان اللہ علیہ یہ وہاں جو خدا کے پاس فرشتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار یہ ایک کوئی ایسی مخلوق پیدا کر کہ اس مخلوق کو تو مکلف بنائے احکامات کا اور پروردگار کوئی ایسی مخلوق ہو جس کو جزا بھی ہو سزا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صفیہ کا فور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے مخلوق کو بنایا بس اللہ کی صفت مغفرت ہے جب کائنات کو تھا تب بھی تو اللہ تھا ہی اب بھی ہے آئندہ بھی ہوگا لیکن اس کس کی مغفرت کرتا کوئی گناہ کرنے والے ہی تو اللہ نے انسانوں کو بنا دیا یہ گناہ کریں گے میں مغفرت ہوں اور یہ وہ چیز ہے جس سے گوی بنساری رضی اسلام نے آخری حدیث کیا ہے اور یہ تعین ہوا کہ استنبول موجودہ قسطنطنیا اسے پتا کرنا اور جب وہ بن ساری رضی اللہ عنہ آخری لشکر جو گیا ہے آخری تو نہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لشکر گیا ہے آخری لشکر تو سلطان محمد فاتح کا تھا تو وہ جو گئے ہیں جب وہ بن ساری رضی اللہ عنہ بہرحال جس لشکر میں بیمار ہو گئے اور ابو یوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وفات سے پہلے انہوں نے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا ایک حدیث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی کبھی بیان نہیں اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں یہ حدیث بیان کر دوں تو ایسے نہ ہو لوگ اس کا غلط مطلب لیں اور اس حدیث کا سہارا تکیہ لے کے گناہ کرنے لگے اور اب میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ سے جو علم کو چھپائے گا اس پہ لانت پڑے گی اللہ کی تو میں علم کو لوگوں اپنے ساتھ نہیں لے جاتا میں تمہیں دے کے جانا چاہتا ہوں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے بالکل گناہ نہ کریں اور سارے شہر اور بستیاں ایسے پاک ہو جائیں جیسے ولادت کے پاک تھے تو میں انہیں مٹا دوں اور پھر اپنی نئی مخلوق نہیں مخصوص ہوگا یہ کیا ہے اللہ نے فرمایا یہ ہماری مشیت ہے کہ لوگ گناہ کریں اور ہم انہیں معاف کرنے کی جو صرف ہے اس کو بندوں پر نشاور کریں بندوں کو بتائیں ہم معاف کرنے والے ہیں اب ساری رضی اللہ جو کہہ رہے تھے نا اس پہ کیا کر کے کہیں گناہ نہ کرنے لگے تو ان کا کو بھی تو خیال رکھنا تھا پھر یہ بات ساتھی چلیے اسی سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اپنی صفات کے اظہار کے اسی کو ابن عربی نے لیا ہے اسی کو وہاں روم نے مصنوعی میں لیا ہے مصنوعی میں جو انہوں نے کمال کی باتیں شاہ فرمائی ہیں نا اس میں ایک یہ چیز کہی انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے خلق دے گنا ہم نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمارا کوئی کارخانہ چلنا ہے ہماری کوئی پیسے آنے ہیں کوئی چیز ہونی ہے اس کائنات سے میری مخلوق مجھے کچھ دے گی کما کے دیں گے کا سوتے گنا ہم نے بندوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کوئی ہمارا فائدہ ہے بلکہ تابر بند کا جزے ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ شہنشاہیت کا اظہار کریں کہ دیکھو ہم کہتے ہیں دیکھو ہم کیسے گناہوں کو معاف مانگتے ہیں دیکھو ہم کیسے دعائیں سنتے ہیں دیکھو ہم اپنے بندوں کے ساتھ کیسی مہربانیاں کرتے ہیں دیکھو ہم اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح بخشش اور اور فیض کا اظہار کرتے ہیں اللہ نے اس لیے پیدا ملیانہ نے دعا مانگا اور انہوں نے کہا پردگار کو مخلوق اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا وہ کہتے ہیں جو تمہاری استعداد ہے اس کی وجہ سے اور پھر مختلف ادوار جو آئے تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس چیپٹر میں پچھلی بحث جو نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہ دیکھو کہ شریعتوں کو اللہ تعالیٰ سے بدلتا رہا ہے بدلتا رہا ہے کہیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ یہ جانور حرام اگلی نسل میں فرما دیا یہ یہ حرام کہیں کہہ دیا کہ نماز پڑھو عبادت کرو یہ عبادت کہیں فرما دیا کہ اچھا پانچ وقت عبادت کرو کہیں کہہ دیا دو وقت عبادت کرو یہ کہہ دیا کہ یہ جو چار رشتے ہیں چچا کایا کفی اور مامو ان چاروں کے بیٹے بیٹیاں نہیں کال اس صبح کو اجازت دے دی یہ سب کچھ جو تبدیلی ہوتی رہی ہے یہ اس لیے کہ زمانے کے حالات تھے موسا علیہ صلاح والسلام کا دور فیصلہ کن دور تھا اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ انسانوں کی مخالفت ہو اور انسان انسان کو اٹھ کے مارے مشرق ہے مومن کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کافر کو کے مار کافی اور کافر کو بھی اجازت دی تھی کہ مومن کو اگر وہ مارتا تھا تو اس کا اپنا طریقہ تھا آزم علیہ السلام اسلام کے دونوں بیٹے مومن تھے ایک مومن نے دوسرے مومن کو اگر شہید کر دیا تو اس کا اپنا پیدا اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں حضرت علیہ السلام کا جب دور آیا صلی اللہ نے کہا کہ آئندہ سے زمین فیصلہ فیصلے زمین پہ ہی نپتا ہو اب ہم نہیں کریں گے اس لیے مثال اسلام سے پہلے جو میعت السلام آئے ہیں مشرقین نے ان کی مخالفت کی ان کے گھروں سے نکالا کچھ کیا تو اس وقت ان کا بدلہ اللہ نے خود لے لیا اس پہ پتھر برسا دیے اس پہ عذاب آ گیا اس پہ عذاب آ گیا ہوائیں چل پڑی لیکن علیہ السلام کے بعد پھر خدا کے عذاب ایسے نہیں آئے اللہ نے کہا انسان خود ہی نکلے اب خود ہی جانا اگر کسی جگہ پہ فرض کر لو کہ صالح علیہ علیہ السلام السلام السلام کی قوم کم ناپتی تھی تو ہم نے عذاب دے دیا تھا اب زمین پہ اگر لوگ کم ماپ توڑ کے کام کریں گے تو انسان انسانوں کو سیدھا کر لے انسان انسان کے ساتھ ڈیل کر لے اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے بعض بعض حضرات کہتے ہیں نا کہ پچھلی پچھلی امتوں میں تو ایک ایک گناہ ہوتا تھا اور خدا کا عذاب آ جاتا تھا اور سارے گناہ اس امت میں اور پھر بھی عذاب نہیں آتا پھر کیوں نہیں آتا اور لمبی بحث کرتے ہیں وہ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اس لیے وہ جانتے نہیں ہیں کہتے صلاح السلام کے زمانے میں اللہ نے پابندی کر دی اللہ نے کہا اب سارے گناہ بھی کرو میری طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا اب انسان خود انسان سے ہی نپٹ اس کے بعد نہیں آیا اللہ کا عذاب اسی لیے سیدنا مسیح علیہ السلام سے دعا انہوں نے کہا عیسائیوں نے ان کا ہنجت سکتی ہے رب آپ کا پروردگار یہ کر سکتا ہے یہ جو اب بھی کبھی کبھی عیسائی تو خیر یہ لفظ بہت بہت بولتے ہیں کین سکنا I can I can do this thing کہ کانٹ ڈو یہ اس طرح کے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام ان دوران حلیت سے تھی آپ کا مرد یہ کر سکتا ہے کر تو سکتا ہی ہے بھائی کیا, کیا آسمان سے ایک دسترخوان بھیج دے اور ہم جنت کا کھانا کھائیں پتا چلے جنت کیا چیز ہوتی ہے حلیت اگر آپ کا پرور دگار یہ کر سکتا ہے کہنا تو یہ تھا کہ اللہ اللہ کا عالم کی قدرت تو ہے اللہ کرے گا یا نہیں کرے گا ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کریں گے یا ایسے نہیں کریں گے ان کا حضرت اللہ کر سکتا ہے کر تو سکتا ہے اللہ نے کہا میں کر تو دوں گا لیکن عیسائی نے بتاؤ کہ اگر اس کھانے کے بعد انہوں نے میری نافرمانی کی تو میں وہ عذاب دوں گا جو دنیا میں آج تک کسی کو نہیں دیا اس لیے یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کبھی بھی انسانوں کو عذاب نہیں دیتا اللہ کہتا ہے بچوں اور دیکھو اپنی عقل سے استعمال عقل کو استعمال کرو بن دیکھے مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں تو عقل انسانی اصل ہے اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ ماشاء کا پوری سکر انہوں نے کہا تم جہنم میں کہاں پہنچ گئے وہ کافی کیا کہیں گے ان کا تو تمنا نسما اگر ہم نے صلاح السلام کی بات اور سے سنی ہوتی یا اپنی عقل سے ہی کام لے لیا ہوتا تو ہم آج کبھی بھی آنا ہوتے اصل چیز درائن پہ غور کرنا ہے اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ضرور دیکھو ہم ہم پھل کیسے پیدا کرتے ہیں اور پھلوں پر غور کرو ادا اکمر جو پھل جنم لیتا ہے وہ یہ اور جس دن پھلوں کی چنائی ہوتی ہے جس دن فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے اس میں غور کیا کرو تم تک پہنچ جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں تم نے سمندروں پہ بھی غور کیا ہے ہر چیز عقل عقل عقل غور فکر غور فکر جب اللہ دیکھتا ہے کہ آدمی غور اور فکر کر کے بھی نہیں پہنچتا اب آپ نے کہتا ہے نہیں اب چلو عقل نہیں تو دید سے اب تمہیں دکھا دیتے ہیں پھر وہ دکھاتا ہے کہ ندی پہاڑ کو دیکھتا ہے اور وہاں سے ایک مٹی کا بچہ برآمد ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اب یہ بجائے بس بصیرت کے بعد بصارت پہ آ جاتی ہے بجائے عقل کے دید پہ آ جاتی ہے کہ دیکھو اب بھی مانو گے کہ نہیں مانو گے اب جو عقل سے بھی کام نہ لے اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی حقیقت کو چھٹلائے تو ایسے کو خدا پھر جہنم میں نہ پھینکے تو گزر جائے گی اگر یہ باقی رہے گا تو دنیا کے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا اللہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا لوگوں کے لیے دلائل کی اللہ کہتا ہے آنکھوں سے دیکھ لو اس تمہاری سمجھ میں نہیں آئی دیہاتی آدمیوں آنکھوں سے دیکھو کہ دیکھو کیسے پانی نے ڈبو دیا آنکھوں سے دیکھو کیسے ہم نے اپنے بندے کو آگ سے بچا لیا جب یہ بھی نہیں مانتے تو نہ عقل کی مانے نہ اپنی دیدہ دیدہ جو چیزیں دکھائی دیتی ان کو مانے تو ایسے ظالم کا کیا علاج ہے تو اس لیے علیہ السلام کی نے کہا کہ دیکھو ہم نازو تو کر دیں گے لیکن اگر تم پھر بھی نہ مانے اور کوئی لجت کی ہم ایسا عذاب دیں گے کہ کائنات کی کسی کو عذاب بھی ایسا نہیں دیا ہوگا اور پھر وہ دسترخوان نازم ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے بہتر کی کیا تھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر زمانے کے مطابق شریعت کو رکھا ہے اب ہمارے زمانے میں کوئی عذاب نہیں آتا کیا سے کیا گناہ کون سا گناہ ہے جو باقی رہ گیا اس دنیا میں جو پچھلی امتوں نے کیا نہ کیا ہو سب گناہ اور عام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بالکل دن دہاڑے حتیٰ کے گناہوں پہ لوگ فخر کرنے لگے ہیں اس کے باوجود خدا کی طرف سے غزب نہیں آتا وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ہے اسی لیے قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ ہمارے عذاب میں مبتلا ہو گئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری نافرمانی کو اس کے باوجود انہوں نے منع نہیں کیا اللہ نے کہا کیوں نہیں روکا صرف وہ لوگ بچے جو امر بالمعروف معروف اور نہیں منتر کرتے ہیں جو کہتے رہے کہ ایسے کرو رہے اسی لیے فصل باری میں آیا ابن حجر رحمت اللہ علیہ حدیث لائے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے لوگ گدوں کی طرح مرد و عورت کا اختلاط ہوگا راستے میں اور جو چلتے ہوئے اتنا کہہ دے گا کہ اگر تم تم یہ کام ذرا سا راستے سے ہٹ کے کر لو تاکہ لوگوں کا راستہ آنا جانا آسان ہو جائے تو پھر میں تم کیا سمجھتے ہو اپنے زمانے کے بکر عمر کے درجے کا آدمی ہو ایسی چیزیں ہو جائیں گی وہ اپنے زمانے کا وہ کر عمر ہوگا جو اتنا کہہ دے گا منع نہیں کیا کہتا رستے سے ہٹ جاؤ راستے میں آنے جانے والوں کو تنگی ہو رہی ہے یہ وہ چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس میں بھی خدا کا کیوں اس لیے کہ ہر دور کی شریعتیں بدلتی رہیں تو فرماتے ہیں اسی لیے آدمی کو سوچنا چاہیے بہن پیلا اگر وہ کہتا ہے کہ من عین وجب عالل انسان دیا کہ ہم پر یہ کہاں سے ضروری ہو گیا کہ ہم نماز پڑھیں اور من عین وجب اور عالیہ علیہ اور یہ کہاں سے اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اتباع کرے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ من عین حرم بستر پر اور کہاں سے اللہ نے ہم پہ بدکاری اور چوری کو حرام کر دیا شاداب فرماتے ہیں وجب علیہ حاضہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب کچھ اس لیے اللہ نے ضروری قرار دی ہے وہ حرما علیہ ظالم اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں تو وجب البحرین انتر الحشیش بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے چرندے جو چرتے ہیں ان کو کہا کہ تم گھاس چڑھو گائے کو گوشت کھلائے نا باقی کی عزتیں اس نے آخری یہ اس کی کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں کیوں نماز پڑھوں میں کیوں برکاری کو چھوڑ دوں اللہ نے اسے کیوں حرام کرا دیا اور اللہ نے نماز کو کیوں ضروری کرا دیا آزادی ہونی چاہیے جو جی چائے کرتے یہ ہے مصیبت آزادی آزادی آزادی ایسا نعرہ لگایا ہے پچھلی ایک ڈیڑھ صدی سے کہ مادر پتر آزاد ہو گئے طلاق کی ریشو جو بڑھ رہی ہے نا ہمارے ملک میں اور بہت تیزی سے بہت تیزی سے کھلا کی ریشو بہت بڑھ گئی کہیں سننے میں آتا تھا کہ کسی عورت کوئی عورت کھلا لے لے کہاں سننے میں آتا تھا کوئی طلاق دے دے ہزار مصیبتوں سے طلاق کوئی مانگتا تھا ملتی تھی اور یہ چیزیں اب جا کے لائن میں لگ جاؤ دیکھو تو, تو اس پنڈی کے شہری میں اس وقت ایک ہزار سے زیادہ لڑکیوں کے کھلا کے کیس پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ایک صاحب کو کوئی شری چیزیں کچھ پڑ گئی تھی تو شیف لائے تو انہوں نے جج صاحب سے پوچھا کہ حضرت انہوں نے کہا جی ایک ہزار سے زیادہ کیس تو میرے پاس اور ایک خاتون شیر کی بچی ایسی آئی ہے کہ کھلا کی درخواست آئے صحیح بس اس کے پاس آئی نوٹس جاری کرے گی شور کو پہلا دوسرا تیسرا شور نہیں آیا نوٹس نہیں پہنچا بغیر پوچھے ہوئے دستخط کرے گی گی چلو تمہاری کھلا ہوگی جاؤ دوسرا نکاح کر لو اور وہ آئے گی اور کھلا کے بعد دوسرا ادھر دوسرا نکاح کر لے گی ان کا ایسے ایسے کیسز ہیں ہم کہتے ہیں کہ ابھی کیا کرتی ہیں شور کا موقف تو سن لیں اس سب موقف سنا ہوا ہے یہ مرد ہوتے ہی ظالم یہ سب کچھ کیا ہے یہ وہ آزادی ہے جو پچھلے ڈیڑھ دو سو سال سے یورپ اور امریکہ نے ہر ایک آزادی آزادی آزادی کہاں تک اس آزادی کو آ کر لے جانا ہے کہیں پہنچ کے رکنا بھی ہے کہ نہیں رکنا یہ وہ چیز کلنٹن اپنے زمانے میں کلنٹن کلنٹن جو تھا بڑا پڑھا لکھا ان کا صدر ایک جگہ امریکہ میں تو وہ ایک تقریب سے نکلا جہاں آزادی کا پرچار کرنے والے ساٹھ چونسٹھ کے کتنے جوڑے تھے شادی ادھر بھی لڑکے ادھر بھی لڑکے شادی کر کے باہر نکلا تو انہوں نے کہا جی امریکہ میں سے قانون بنا دیں تو اس نے کہا میں اتنی آزادی نہیں پسند کرتا لمٹ لگانی پڑی نا کہیں تو آزادی پہ کہیں تو اس کو روکنا پڑا یہ ہم چیختے تھے کہ نہ کرو یہ جس راہ کو جا رہے ہو نا یہ راستہ آگے کنواں ہے آگے گلی ہے اور بند ہے کہتے ہیں ہم ہاتھ لگائیں ذرا تمہاری بات کے یہ نہیں پتا تم سچ کہتے ہو تو یہ اس آزادی کے نتیجے ہیں اب تو ہماری نقلی نقلیں نماز پڑے آزادی ہونی چاہیے مولوی پیچھے لگ گئے ایک شرح درائز اس بنیاد پہ دو نمازوں کو جمع کر لینا وہ ایک الگ بات ہے شفافے کرتے ہیں مالکی زراعت کرتے ہیں ہمبلی کرتے ہیں سفر ہے بارش ہے اجازت دیتے ہیں ایک ہے لوگوں کے لیے خام خاص ستوں کا دروازہ کھول دینا خام ہار حرام چیزوں تک کو معاذ اللہ اللہ استفر جائز کرا دینا یہ وہ آزادی کی روش ہے کہ آزادی ملنی چاہیے اس چیز سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہماری اگلی نسلیں اب کریں گی اور اب کرتے بھی ہیں کہ یہ کیوں یہ چیز حرام ہے کیوں آدمی آرام سے نہ جیے شراب کیوں حرام ہے کیوں نہ آدمی آرام سے پیے کسی کو کچھ کہتا تو نہیں اس اپنے کمرے میں پیتا ہے تو کسی پہ سو جاتا ہے کسی اٹھتا ہے بالکل ٹھیک ہوتا ہے اب اس کا شاہ صاحب رحمتہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تم جس نوع انسانی سے تعلق رکھتے ہو اس کی ایک خاص پیٹرن ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاصل علامہ اقبال نے کہا حضور صلی اللہ علیہ کی امت اپنی بناوٹ میں ہی خاص امت ہے فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے گائے ہے حرم علیہ عبد اللہ وہ اس پر حرام ہے کہ وہ گوشت کھا لے گائے کے سامنے بہترین گوشت شامی کباب کچھ رکھو گائے کم کھائی جتنی ہوئی اس سے وہ چارہ کھاتی ہے اس لیے تو اس کی نو ہی ایسی ہے کہ اسے چارے کے ساتھ باندھ دیا گیا شیر کے سامنے گھاس رکھ دیجیے بلی کبھی بیمار ہو تو گھاس کھاتی ہے اگر نہ بلی کم گھاس کھاتی ہے بالکل اسی طرح انسان اگر اپنی اصل حالت میں ہے اس کے لیے یہ اندر سے تقاضا ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھوں سر جھکاؤں اللہ کو یاد کروں کسی ہستی سے میں مانگوں اور جب خوشی آ جائے تو اس کا شکر ادا کروں یہ چیزیں کروں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کرواتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فطری ہیں اور اسی طرح تم دیکھتے ہو لوگ کہتے ہیں کہ کے نبی اپنے کی علیہ صلاح السلام کی اطاعت کیوں ہے تو تم غور نہیں کرتے کہ جب تک یاسوب یاسوب جو ہوتا ہے یا ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کا سردار تو شہد کی ساری مکھیاں اس کے پیچھے جلتی ہیں اگر شہد کی مکھیوں کا یہ نظام توڑ دیا جائے تو پھر شہد ہی نہیں بنے ملکہ کی خدمت کرتی ہیں ملکہ سزا بھی دیتی ہے بعض مکھیوں کو ملکہ خود جا کے ڈس دیتی ہے مکھیاں مر جاتی ہیں یہ سب ہوتا ہے امریکہ نے بھی اپنے سال کے بجٹ میں کتنے لاکھ یا کروڑ ڈالر ملین ڈالر رکھے ہیں اور وجہ اس کی کیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جو مکھیاں ہیں یہ شاید بنانے کا طریقہ ان کا ڈسٹرب ہو گیا اور ہوا یہ ہے کہتے ہیں یہ جتنی کمیونیکیشن آ گئی ہیں جتنے موبائل سیٹ آ گئے ہیں یہ اتنی لہریں ہوا میں ہیں کہ مکھیاں اپنا رستہ بھول جاتی ہیں اللہ نے کہا فصلوں کی سب روپے قبض اللہ اور اوہار کو ناہل اور تیرے نے شہد کے مکھی کو ویری کی یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی اللہ نے کہا پھولوں کو چوسا کر کل پلات اور جتنے بھی پھل ہیں ان سے اپنے غذا کو حاصل کر اور اللہ نے سے کہا کہ تیرے لیے راستے مقرر ہیں ہوا میں ان راستوں پہ ٹوٹ کے جائے گی اور انہی راستوں سے گھر کو واپس آئے گی اسلام میں چوتھی پانچویں صدی میں کتنے گمراہ پیدا ہوئے کو مسلمان تھے تھے وہ کہتے یہ راستے ہمیں تو نظر نہیں آتے کاش آج زندہ ہوتے تو انہیں کوئی بتاتا کہ یہ سارا جتنا کمیونیکیشن کا نظام ہے حتیٰ کے جہاز جو اڑتے ہیں یہ سب کے سب کسی نہ کسی لائن سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اب وہ کوئی کہے مجھے نظر نہیں ہے تمہیں نظر آتی پائلٹ کو تو نظر آتی ہے نہ صرف پتا چلتا ہے کوئی تو جہاز چلا رہا ہے وہ گنا کیسے چلائے اب انہوں نے کیا کیا جب یہ کمیونیکیشن یہ ساری موبائل اور یہ چیزیں عام ہو گئی مکھیاں اب راستے بھول جاتی ہیں مر جاتی ہیں نتیجہ نکلا کہ راستہ بھول کے گھر کو نہیں پہنچتی شاید پیدا نہیں ہوتا اس سال امیرکا نے اپنے بجٹ میں کئی ملین ڈالر رکھے ہیں کہ اس بات کو پابند کیا جائے کچھ علاقوں کو جہاں پر یہ موبائل اور یہ چیزیں نہ ہوں اور مکھیاں واپس اپنے گھروں میں آئیں اور آ کر وہ شاید ملکہ اور وہ آ کر طے کریں اور وہ قید جو ہے اس کا وہ شاید یہ حرام اور حلال کا نظام دیکھ انسان کیا کرے ناپاک چیز ہے حرام ہے نا اور یہی قید کتا کھا لے تو کتے کے لیے تو جائز ہے آپ کہیں گے مکرو کام ہے بڑا ناپسندیدہ کام کتا کر پھر کتے کے لیے تو جائز ہے نا شہر کیا ہے مکھی چوستی ہے رس کو اور جب اس کا بیڑا بھر جاتا ہے تو اسے متلی ہوتی ہے اور ببتی کے بعد وہ کہہ کر دیتی ہے وہ جو کہہ کرتی ہے یہی تو شہر ہے جو ہم کھاتے ہیں یہ اس کی مچھلی ہے اس کے لیے حرام ہے یا حلال ہے الگ بات ہے ہمارے لیے حلال یوں چیزیں بدلتی ہیں یوں چیزیں تبدیل ہوتی ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے نبی علیہ السلام کی بات کیوں ضروری اسی لیے ضروری ہے کہ جیسے ایک ملکہ ہے اور شاید مکھیاں آتی ہیں اس کی عزت کرتی ہیں اور شاید پیدا ہوتا ہے اس نظام کو اگر مکھیاں توڑ دیں تو مر جائیں بالکل ہی تم انسان ہو کے نبی کی بات علیہ السلام اس کو جو توڑتے ہو تو تم بھی تو پھر مرو گے وہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں بس انسان اور اسی لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ انسان علم کو حاصل کرے چاہے وہ قصد سے کرے اور چاہے نظر سے کرے اور سے کرے اور تقلید یا تکلیف سے کرے یہاں پہ پہنچ کے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا اس بات کو پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھو فلندہ حجت بالغا یہ جو میں نے تمہیں بتایا ہے اللہ کی حجت پوری ہوگی اللہ کی دلیل پوری ہوگی حجت عربی میں کہتے ہیں دلیل پنجابی میں اردو میں حجت کہتے ہیں دلیل دے دے پھر بھی آگے سے کوئی بات کرے کیا حجتیں نکال رہے ہو مطلب یہ کہ بات پوری کر دیا سمجھ جاؤ آگے سے کیا فضول باتیں کر رہے ہو عربی میں اس کا مفہوم ہو رہا ہے عربی میں مفہوم یہ ہے کہ حجت یعنی دلیل پوری شاہ صاحب رحمت قرآن کریم میں بھی آیا وہاں بھی سورہ ہے کوئی فلندہ ہی کہہ دیجئے اللہ نے لوگوں اپنی بات تمام کر دی اپنی دلیل پوری کر دی شاید نام بھی اپنی کتاب کا وہیں سے لیا ہے حجت اللہ یا گا یادہ ہی حجت گا میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے اللہ کی طرف سے دلیل پوری ہو گئی ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیوں نماز پڑھیں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ بدکاری کیوں ہو رہا تمہیں پتا چل جانا چاہیے کہ نبی کی اتباع اقتباعت کیوں کی جائے کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ عقل سے کام لے یا وہی سے یا تکلیف سے اپنے علوم کو حاصل کرے باقی اللہ جانتا ہے تین چیزیں فرمائی کہ انسان غور اور فکر سے کام لے تو اللہ تک پہنچے وہی کی تکلیف وہی سے کے علوم کو حاصل کرے یا تو پھر دوسری چیز اور تیسرے تکلیف اور اس میں کسب اور نظر جو حضرت فرمایا ہے یہ کسب اور نظر یہ منطق کی اصطلاح ہے اور یہ جو کسب کے نظر کے مترادف ہے اس کی آخری جو بحث ہے نا کسب اور نظر کی بہت مختصر سی ہے بچے لیکن اس کا تعلق ہے منطق سے انشاءاللہ اس کا آئندہ بات کریں گے اور آٹھواں باب اس کے بعد آئے